میرے محترم بھائی اور دوستو اللہ تعالی ہم سے ایک سوال کرتا ہے ام خلقو من غیر شعی میرے بندو بتاؤ تو صحیح خود بخود پیدا ہو گئے ہو اتفاقا ام ہم الخالقون دوسرا سوال یا تم اپنے خالق خود ہو تیسرا سوال ام خلق السماوات والارض کیا یہ زمین یہ آسمان تم نے بنایا ہے یہ فرش تم سے بچھا چھت تم نے تانی ہواؤں کو تم نے چلایا تاروں کو گردش تم نے دی یہ سوال کیوں کیا ہے ام خلقو من غیر عشی اتفاق گئے ہو مطلب یہ ہے کہ اگر تم یہ ثابت کر دو کہ ہم ایسے ہی پیدا ہو گئے یا ہم اپنے خالق خود ہیں تو پھر اللہ آپ کو چھٹی دیتا ہے جاؤ جیسے مرضی زندگی گزارو جھوٹ سچ برابر نکاح زنا برابر گانا قرآن برابر حلال حرام برابر پھر بے پردگی اور با پردگی برابر پھر آوارگی اور بندگی برابر جاؤ مزے کرو لیکن تمہیں ثابت کرنا پڑے گا ام خلقو من غیر رشی کہ تم خود بخود پیدا ہو گئے لیکن عقل کہتی ہے ہیچ چیز خود بخود چیز نشد ہیچ آہن خنجر تیغ نشد ہیچ حلوائی نشد نش کار تا غلام شکر ریز نشد مولوی ہرگز نشد مولا اروم تا غلام شمس تبریز نشد نشب یہ عقل عقل کی پکار ہے جس کو اقبال نے کہا کوئی چیز اپنے آپ کبھی بنی اس کائنات کے بارے میں تین نظریے ہیں اسلام سے ہٹ کر دو پرانے ایک نیا انتہا ہے ام خلقو من غیر شے اور پی بن گیا ہے لہذا جاؤ بھائی جو مرضی کرو جو جو جی میں آتا ہے کرتے جاؤ کوئی اس میں مرا ہے تو کچھ دنیاوی اللہ تعالی نے علوم کھولے اور یہ بات سامنے آئی کہ نہیں ابتدا ہے ابتدا ہے نہ شروع سے ہے نہ آخر تک رہے گا اس کائنات کی ایک ابتدا ہے کہاں سے ہے کس نے کی تو یہ نظریہ سامنے آیا کہ اتفاقن ہو گئی اٹھارہ سو نو میں ڈارون پیدا ہوئے انہیں کہا اتفاق نہیں ہو گیا ایسے ہی ہو گیا اس نظریے میں بھی کوئی زندگی کا مقصد اور منزل کوئی نہیں ہے جیسے مرضی زندگی گزارو یہ خود بخود ہو گیا پانی کے کناروں پر زندگی کی کسی طرح ابتدا ہوئی وہ ارتقائی مراحل طے کرتے کرتے کرتے یہ انسان بنا یہ درخت بنے یہ ہوا بنی یہ فضا بنی یہ رنگ بنے یہ صورتیں یہ مورتیں یہ آبشاریں یہ ندیاں یہ نالے اے اپنے آپ ہوتا چلا گیا اتفاقن ہو گیا پھر جب مزید آگے دنیا نے ترقی کی انسانی علم آگے بڑھا تو انیس سو انتیس میں یہ بات سامنے آئی کہ یہ کائنات پھیل رہی ہے پھیل رہی ایڈون ہبل ایک سائنسدان تھا کیلیفورنیا کا اس نے اس کو ثابت کیا کہ یہ کائنات بڑے منظم طریقے سے حرکت میں ہے اور ان کے فاصلے نپو ان کی حرکت اور ان کے فاصلے ان کی گردش ایسے ناپ تول کے ساتھ ہے یہ زمین ایک سیکنڈ کے بعد ہر سیکنڈ کے بعد سورج سے دو اشاریہ آٹھ ملی میٹر دور ہو جاتی ہے ملی میٹر کتنا چھوٹا سا حصہ ہوتا ہے اگر یہ زمین دو اشاریہ آٹھ کی بجائے تین اشاریہ ایک ملی میٹر دور ہو جائے تو تین مائکرو میٹر کا فرق پڑا مائکرو میٹر اس لیے کہتے ہیں کہ وہ نظروں سے نہیں دکھائی دیتا وہ مائکروسکوپ سے دیکھا جاتا ہے یا وہ دو اشاریہ پانچ ہو جائے یعنی تین مائکرو میٹر کم ہو جائے چوبیس ہزار کلو میٹر کا یہ زمین گیند ہے چوبیس ہزار کلو میٹر کی چوڑائی میں چلنے والا ایک سیارہ وہ ہر سیکنڈ کے بعد کتنے کتنے طاقتور اندازے کے ساتھ صرف دو اشاریہ آٹھ ملی میٹر دور ہوتا ہے تین کا اگر فرق پڑ جائے تین میل نہیں تین فرلانگ تین گز تین فٹ تین انچ تین سینٹی میٹر تین ملی میٹر نہیں تین مائکرو میٹر اگر یہ بڑھ جائے روزانہ بڑھنا شروع کرے تو چند ہفتوں میں کائنات برف خانہ بن کے ساری زندگی جام ہو کے یخ بستہ ہو کے موت کی وادی میں چلی جائے گی اگر یہ تین مائکرو میٹر کم ہونا شروع ہو جائے اس کا فاصلہ کم ہونا شروع ہو جائے تو چند ہفتوں کے بعد یہ ساری کائنات یہ آگ کا تندور بن کے اس کی بھٹی میں انسان اپنی ہڈیوں میں خود آگ لگتی دیکھیں گے اور بغیر کسی آگ لگانے والے کے یہ جل کے راک ہو جائیں گے تو اتنا طاقتور نظام یہ چل رہا ہے تو یہ جستجو ہوئی کوئی چلانے والا ہے یہ کام اتفاق نہیں ہو سکتا پھر انیس سو اڑتالیس میں یہ بات پایا ثبوت تک پہنچی کہ کائنات ایک دھماکے سے بنی پہلے جمع تھی پھر پھٹی جس کی طرف قرآن نے اشارہ کیا اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون رتق اور فتق رتق ہوتا ہے کسی چند چیزوں کو یوں ملانا کہ ہر ایک کی ذاتی شناخت ختم ہو جائے سالن پکایا مرچ نمک گھی مسالہ ہلدی اور ٹماٹر اور ادرک سب ایک ہو گئے اب ان کی کوئی الگ شناخت باقی نہیں رہی تو یہ رتق ہو گیا اور فتق کیا ہے پھر ان کو ایسے پھاڑو کہ ہلدی الگ اور اور ٹماٹر الگ اور ادرک الگ اور گھی الگ اور نمک الگ اور مرچ الگ مسالہ الگ پانی الگ یہ کون کر سکتا ہے اب تو یہ یہ کیسے ہو سکتا ہے اب تو انیس سو اڑتالیس میں یہ بات دیکھی گئی یہ ثبوت تک پہنچی گئی دھماکہ ہوا لہذا چونکہ اللہ کا تصور سامنے نہیں تھا تو بعضوں نے کہا اتفاق ہوا لیکن ایک سائنسدان آسٹریلیا کا ہے اس نے یہ بات تجربات کی روشنی میں بتلائی کہ یہ بتاؤ آپ بھی سوچو کبھی کبھی کوئی دھماکہ ایسا عقل مند ہوا کہ ادھر ادھر حضروں کے کالج کے گراؤنڈ میں دھماکہ ہوا اور سارا مجمع ہوا میں اڑتا ہوا اپنی موٹروں میں جا کے فٹ ہو گیا سائیکلوں پہ جا کے فٹ ہو گیا اور ویگنوں میں جا کے فٹ ہو گیا اپنے گھروں کو چل پڑا کیا یہ ممکن ہے یہ ممکن ہے کہ یہاں دھماکہ ہو اور ہر آدمی بڑے آرام سے اڑتا ہوا جا کے اپنے اپنی سواری پہ فٹ ہو جائے اور سواری پر اپنے آپ ہی گھر کو چل پڑے اس بات کو کون دیوانہ مانے گا گندم کے ڈھیر میں دھماکہ ہوا ساری گندم اڑتی ہوئی جا کے بوریوں میں فٹ ہو گئی کون پاگل اس کو مانے گا کون دیوانہ نرسری میں دھماکہ ہوا سارے چھوٹے چھوٹے پودے ہوا میں اڑتے ہوئے گئے اور باغ میں جا کے فٹ ہو کے باغ لگ گیا چل میرا بھائی وہ باغ بڑھنا شروع ہو گیا کوئی ہے دیوانہ جو اس کو مانے تو وہ یوں کہتا ہے کہ جب یہ دھماکہ ہوا تھا تو مادے میں ایک رفتار پیدا ہوئی دوسری کشش پیدا ہوئی اس رفتار اور کشش میں اگر تھوڑا سا بھی فرق پڑ جاتا تو یہ کائنات پھر تباہ ہو جاتی رفتار زیادہ ہوتی تو کائنات گم ہو جاتی اور اگر کشش زیادہ ہوتی تو کائنات سمٹ کے پھر فنا ہو جاتی کتنی دیر کا فرق پڑتا اس نے فرضی ویسے ایک سیکنڈ کو ایک ہزار حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے اس سے زیادہ تقسیم نہیں ہو سکتا ایک سیکنڈ ایک ہزار حصوں میں تقسیم ہونے کے بعد فنا ہو جاتا ہے فنا تو وہ یوں کہتا ہے کہ اگر ایک سیکنڈ کے دس لاکھ خرب حصے کیے جائیں ایک سیکنڈ کے دس لاکھ کھرب حصے کیے جائیں اس ایک بٹا دس لاکھ کھرب سیکنڈ کے برابر اگر دھماکے کے وقت میں مادے کی رفتار تیز ہو جاتی تو یہ گم ہو کے گم ہو کے گم ہو کے ختم ہو جاتا اگر کشش کی طاقت تیز ہو جاتی تو یہ مادہ سمٹ کے پھر دوبارہ فنا کی وادی میں گم ہو جاتا وہ کہتا ہے کون پاگل دیوانہ ہے جو کہتا یہ خود ہو گیا یہ خود ہو گیا یہ خود ہو سکتا ہے یہ ہو سکتا ہے نہیں نہیں کوئی خالق ہے کوئی بنانے والا ہے پھر بات قرآن پہ گئی اب ام خلقو من غیر شی بولو آپ ہی بن گئے ہو ام ہم الخالقون بولو اپنے خالق خود ہو تو یہاں تو اب سائنس کا علم بھی یہاں پہنچ چکا ہے کہ نہیں نہیں نہیں نہیں ناممکن ہے یہ جہان خود بخود بن جائے ناممکن ہے یہ تناسب یہ ترتیب یہ خود بخود ہو جائے یہ نہیں ہو سکتا سورج ایک وقت میں جو ایک سیکنڈ میں ٹھا دھماکہ ہوتا ہے سر میں ٹھا ایک سیکنڈ میں کیا ہوتا ہے اس میں ایک سیکنڈ میں چودہ چودہ چودہ ارب ٹن ہیلیم گیس ایک سیکنڈ میں وہ بارہ ارب ٹن میں تبدیل ہوتی ایک سیکنڈ اور اسے دھماکہ ہوتا ہے وہ دھماکہ کتنا طاقتور ہوتا ہے اگر زمین پہ پچاس کروڑ ایٹم بم اکٹھے پھٹیں تو اس میں سے جتنی آگ نکلتی ہے اتنی آگ سورج ایک سیکنڈ میں روزانہ پھینک رہا ہے اور پچھلے کروڑوں سال سے پھینک رہا ہے ناگاساکی ہیرو پر جو ایٹم بم گرایا گیا تھا اس کا ٹیمپریچر صرف چھ ہزار سینٹی گریڈ تک گیا تھا اور دو لاکھ تیس ہزار آدمی چند منٹ میں لکمائے اجل ہو کر اور تباہ و برباد اور آج تک اس کی تابکاری کے اثرات سے وہ جگہ پاک نہ ہو سکی پچاس کروڑ ایٹم بم پھٹیں گے تو کیا ہوگا اور وہ تو ایٹم بم بھی چھوٹا سا تھا یہ سورج نو کروڑ تیس لاکھ میل کے فاصلے پر ہے اس میں سے جو اللہ آگ نکلتی ہے اس آگ کا صرف ایک حصہ زمین پہ اتارتا ہے اور باقی بیس کروڑ ننانوے لاکھ ننانوے ہزار نو سو ننانوے حصوں کو فضا میں ختم کر دیتا ہے بیس کروڑ میں سے ایک حصہ زمین پہ آتا ہے جس سے ہزروں میں گرمی آئی ہوئی ہے پسینے بہ رہے ہیں پنکھے چل رہے ہیں کولر چل رہے ہیں اگر دو بٹا بیس کروڑ ہو جائے دو بٹا بیس کروڑ ہو جائے تو ہماری بوٹیوں پر ہمارے ہڈیوں پر ہماری بوٹیاں خود بخود خود بخود وہ گوشت کی طرح گلنے لگے اور ابلنے لگے اور پکنے لگے تو یہ کون ہے جس نے اتنا طاقتور نظام بنایا ہوا ہے کہ ذرہ نہ ادھر ہوتا ہے نہ ادھر ہوتا ہے اکیس فیصد فضا میں آکسیجن ہے اور اٹھہتر فیصد اس میں نائٹروجن ہے اور ستہتر فیصد اس میں نائٹروجن ہے ایک فیصد اس میں اس میں اس میں کاربن ڈائی آکسائڈ ہے باقی ایک فیصد باقی گیسیں ہیں آکسیجن اگر اکیس فیصد سے بائیس فیصد ہو جائے تو دنیا میں آتش زدگی کے واقعات ستر گنا بڑھ جائیں ستر گنا ستر فیصد ستر فیصد آگ لگنے کے واقعات بڑھ جائیں اور اگر یہ اکیس سے صرف پچیس فیصد ہو صرف پچیس فیصد چار فیصد زیادہ ہو جائے تو صرف قطب شمالی اور قطب جنوبی کے برفوں میں جو درخت کھڑے ہیں وہ بچ جائیں گے باقی سارا کیا حضرو کیا مزرو کیا ہند کیا سندھ کیا ایران کیا توران اس میں خود بخود آگ بھڑک اٹھے گی اور کوئی زندہ نہ رہ سکے گا یہ اکیس پر گیج کو قابو کر کے وہ لیور کو دبا کر اور اور وہ سلنڈر کو پکڑ کے کبھی کوئی فرشتہ نظر آیا اتنی بڑی فضا میں کون ہے جس نے سلنڈر کو جس نے گیج کو جس نے لیور کو اکیس پہ جو فٹ کیا آج پندرہ ارب سال دنیا کی عمر ہے کوئی اکیس کا ساڑھے اکیس تو دیکھتا کبھی کوئی بائیس تو دیکھتا کبھی کوئی بیس اور انیس تو دیکھتا یہ کون ہے یہاں آ کے عقل سر پکڑ کے بیٹھی ہے انسانیت تھکی ہوئی ہے پتہ نہیں کون ہے تو صحیح ہے تو صحیح ہے تو صحیح جن کے پاس جواب ہے اگر وہ صحیح مسلمان ہوتے تو آج ساری کائنات نظریاتی طور پر تسلیم کر چکی ہے کوئی ہے کاش ہم جا کے ان کو بتاتے کہ وہ اللہ ہے ہمیں ناچ گانے سے فرصت نہیں کمائی سے فرصت نہیں ہم خود اللہ کے دین کے باغی ہوئے ورنہ میرے رب کی قسم اس وقت دنیا میں اسلام پھیلانے کا سب سے بہترین موقع ہے ساری دنیا نظریاتی طور پہ شکست کھا چکی ہے مادیت دم توڑ رہی ہے اشتراکیت مر چکی ہے اور سائنس اپنی آپ میں کہہ رہی ہے کوئی خالق ہے تلاش کرو بھائی کوئی خالق ہے بل دارک علم ہم فی الآخرہ بل ہم فی شک منہا بل ہم منہا عمون یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرة ہم غافلون لا تعمل ابصار ولیکن تعمل قلوب اللتی فی الصدور اس لیے یہ رکاوٹیں دل اندھے آنکھیں روشن آخر نظر نہیں آ سکتی اللہ نہیں دے سکتے دنیا کی زیب و زینت چمک دمک آنکھوں کے سامنے ہے جنت اور دوزک سامنے نہیں یہ اللہ کو نہیں پہچان سکتے دل اندھے ہیں دل ویران ہیں لہذا اب موقع ہے کہ ہم میدان میں آئیں کہ ہمارے پاس تو چودہ صدی پہلے سے خبر آئی ہوئی ہے ان ربکم اللہ اس کائنات کا میرا آپ کا رب اللہ ہے زندگی کہاں سے شروع ہوئی اللہ خلق تراب مٹی سے پھر کیا ہوئی ثم من نطفت پھر نطفہ پھر کیا ہوا ثم ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا فخلقنا العلقة مضغة المضغة عظاما فقصونا العظام لحما انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقين ہمارے پاس شواہد ٹھوس علم پر ہے بڑے شوق سے سن رہا تھا زمانہ نمیس ہو گئے داستان کہتے کہتے آج وقت ہے دنیا کو اللہ سے جوڑنے کا اٹھارویں صدی سائنس کی صدی ہے جب سائنس نے آنکھیں کھولی اٹھے کسی جنت کی ضرورت نہیں ہم دنیا کو جنت بنا دیں گے کسی جنت کی ضرورت نہیں ہم نے کائنات کے بھید دریافت کر لیے اس کی طاقتوں کو پکڑنے کا طریقہ ہم نے ہواؤں پہ کمند ڈال دی ہم نے برق اور بھاپ کو قید کر لیا اب وقت اور کائنات اور یہ اور وہ سب ہماری مٹھی میں ہے ہم دنیا کو جنت بنا دیں گے سو سال کے بعد بھٹکے ہوئے راہی کی طرح جو چل چل چل پاؤں میں آگلے پڑ جاتے ہیں سر سے لے کر پاؤں تک گرد آلود ہوتا ہے اور کوئی منزل دور تک نظر نہیں آتی صحرا کے ٹیلوں میں بھٹکا ہوا پہاڑی سلسلوں میں گم ہوا ہوا مسافر جسے تھک ہار کے گرتا ہے کہتا میں ہار گیا مجھے راہ نہیں مل رہا آج سو برس کے بعد سائنس والے اور سائنس تھک ہار کے کہہ رہی ہم دنیا کو جنت نہیں بنا سکے ہم تو اس کو پہلے سے زیادہ جہنم میں تبدیل کر چکے لاؤ بھائی کوئی طریقہ بتاؤ کوئی بتاؤ کوئی منزل بتاؤ کوئی پتہ بتاؤ یہاں اللہ کا محبوب آیا یہاں اللہ خود آیا اس نے خبر دی اس نے خبر دی واللہ خلقکم اللہ نے بنایا کہاں سے من تراب پھر ثم من نطفت پھر پھر پھر پھر پھر پھر اس کو علقہ گوشت پھر ہڈیاں پھر کھال پھر روح پھر یہ حسن پھر یہ شکل پھر یہ جمال پھر اس کے بعد ثم السبیل یسرہ تم سرح پھر کوئی جلدی کیوں مر جاتا ہے کوئی دیر سے کیوں مرتا ہے وما اما عمر امر ولاسم عمر ہی اللہ فی کتاب اندا لکھا یسیر من يتوفى من قبل ومنكم من الى ارض العمر لكي لا يعلم بعد علم یہ اوپر ہے کاتب تقدیر جو زندگیوں کے قلم چلاتا ہے موت کے فیصلے سناتا ہے عزت اور ذلت کے نظام چلاتا ہے بلندی اور پستی کے فیصلے کرتا ہے شرق اور غرب پہ راج کرتا ہے شمال و جنوب پہ حکومت کرتا ہے عرش سے فرش تک اپنی طاقت کو استعمال کرتا ہے فراف فریا تک تنے تنہا نظام کو سنبھالتا ہے تاروں پر چاند پر سورج پر سیاروں پر دن پر رات پر ہوا پر خلا پر فضا پر آبی پر ناری پر نوری پر خلائی پر خاکی پر سب پر تنے تنہا اللہ ہی ہے جو حکومت کرتا ہے یہ ساری دنیا کو پیغام سنانا تھا ہم ہی بھول گئے تو اوروں کو کیا سناتے ان ربکم اللہ رب اللہ کہاں سے بنایا من مٹی من نطفہ جعلکم ازواجا پھر ایک مرد بنے گا ایک عورت بن گئی ایک لڑکا بن گیا ایک لڑکی بن گئی انا کم من دکر ان انفا پھر قبیلے کیسے جالنا شعوبا و قبائل کوئی پنجابی کوئی پٹھان کوئی بلوچ کوئی پشتو کوئی ہندی کوئی سندھی کوئی مکرانی کوئی بروہی کوئی بلوچی یہ سارے اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے نظام من آیات ہی کیا تمہیں اب بھی نہیں نظر آیا خلق السماوات والارض وقت السنتکم و السنت کم تمہیں اب بھی نہیں پتہ چلا زمین بچھی آسمان بلند ہوا یہ پست ہوئی وہ بالا ہوئی رات کالی ہوئی دن روشن ہوا تمہیں اب بھی نہیں پتا چلا کہ ایک ماں اور باپ سے پیدا ہو کر تم کوئی پنجابی بولا کوئی اردو بولا کوئی ہندی بولا کوئی سندھی بولا کوئی سنسکرت بولا کوئی بروہی بولا کوئی ہند کو بولا کوئی بلتی بولا کوئی گلکتی بولا کوئی چلاسی بولا کوئی انگریزی بولا کوئی فرانسیسی بولا تمہیں اب بھی نظر نہیں آیا وقت اختلاف و و السنتکم الوانکم تمہارے رنگ الگ تمہاری زبانیں الگ یہ سب کچھ بتاتا ہے کہ اس کائنات کا ایک خالق اور مالک ہے اللہ ان فی خلق السماوات والارض زمین بچھی آسمان بلند ہوا واختلاف اللیل والنہار رات کالی چادر اوڑھ کے آئی دن سفید پوشاک پہن کے آیا تجری فی البحر تجریف ینفع الناس سمندر کے سینوں کو چیر کر تم نے تجارتی راہیں بنا لی کون طاقتور ذات ہے جو تمہارے چھوٹے چھوٹے جہازوں کو سمندر جیسی مخلوق میں سے گزرنے کی راہیں دے دیتا ہے سمندر کی ایک موج ساتوں زمینوں کو نگل سکتی ہے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے انتیس فیصد زمین بنائی ہے اکہتر فیصد پانی بنایا ہے اکہتر فیصد تو سمندر کھڑے ہوئے ہیں انتیس فیصد زمین کھڑی ہوئی ہے ایک موج اچھلتے ہوئے ہمالیہ پہاڑ کو بھی نکل جائے لیکن تمہارے جہاز کراچی سے چل کے جدہ کیسے پہنچ جاتے ہیں امریکہ کیسے پہنچ جاتے ہیں اور وہ لندن کیسے پہنچ جاتے ہیں ادن کیسے پہنچ جاتے ہیں جنوبی امریکہ اور جنوبی افریقہ کیسے چلے جاتے ہیں بلفل قلتی تجریف بما ينفع الناس یہ سمندر میں کودنے والی مچھلیاں یہ اچھلنے والی یہ کھیلنے والی یہ پھدکنے والی یہ تمہیں کچھ نہیں بتا رہی یہ کچھ نہیں بتا رہی لیتا لحمن کہ کوئی ہے خالق اور مالک یہ صدف میں جانے والا پانی کا قطرہ اور موتیوں میں بدل کر چمک دینے والا یہ تو میں کچھ نہیں بتا رہا بستخ جو منتل رہا یہ تو میں نہیں بتا رہا کہ کوئی ہے کوئی ہے قطرہ صدف کے منہ میں جا کے موتی بنا سانپ کے منہ میں جا کے زہر بنا مکھی کے منہ میں جا کے شہد بنا بکری کے منہ میں جا کے دودھ بنا ہرن کے منہ میں جا کے مشک کا نافا بنا ریشم کے کیڑے کے منہ میں جا کے وہ ریشم بنا انسان کے منہ میں جا کے زندگی کا سامان بنا آم کی جڑوں میں جا کر وہ آم کے روپ میں نکلا انگور کی جڑوں میں جا کر وہ انگور کی شکل میں بدلا وہ کریلے کی جڑ میں جا کر وہ کڑوے کب کڑوے کریلے کی شکل میں بدلا وہ ناشپاتی کی جڑوں میں جا کر ناشپاتی کی شکل میں بدلا پانی اتنا عقل مند ہو گیا کہ جب وہ سیب کو لگے گا تو سیب نکلے گا انسان کو لگے گا تو زندگی بنے گا مشک کے نافے والے ہرن کو کے جائے گا تو اس کے پیٹ میں جا کے مشک بنے گا گائے پیے گی تو دودھ بنے گا یہ کون کر رہا ہے کہاں سے ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے کس لیے ہو رہا ہے وما انزل اللہ من من السماء ماء به الارض بعد موتها آسمان سے پانی برسایا زندگی کو تمہاری زندگیوں کو سام زندگی کا سامان بخشا تمہیں زندہ کیا زمین کو زندہ کیا ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ میں ایک کروڑ ساٹھ لاکھ ٹن پانی بخارات بن کے ہوا میں اڑ جاتا ہے ایک سال میں پانچ سو تیرہ کھرب پانچ سو تیرہ کھرب ٹن پانی بخارات بن کے ہوا میں اڑ جاتا ہے اسے اللہ اوپر جی جاتا ہے ساتھ نمک کے پھندے جاتے ہیں جو اوپر جا کے ٹھنڈک پیدا کرتے ہیں ہوا ملتی ہے ہوا کی مٹی ملتی ہے وہ بادل کی شکل بنتی ہے وہ قطرے بنتے ہیں ہوا کندھا دیتی ہے جب وہ تھک جاتی ہے اور وہ قطرہ وزنی ہوتا ہے ہوا پیچھے ہٹتی ہے اللہ بارش برسانا شروع کرتا ہے بارہ سو میٹر کی بلندی ہوتی ہے عام طور پر بادلوں کی بارہ سو میٹر کی بلندی سے کے برابر اگر کوئی چیز گرائی جائے تو اس کے زمین پر گرنے کی رفتار ہونی چاہیے پانچ سو اٹھاون کلو میٹر فی گھنٹہ گولی کی رفتار ہوتی ہے سترہ سو کلو میٹر فی گھنٹہ پانچ سو اٹھاون کلو میٹر کی رفتار سے اگر بارش برستی تو نہ کوئی گھر سلامت نہ کوئی سر سلامت نہ کوئی پہاڑ سلامت اور نہ کوئی سڑک سلامت نہ کوئی فیکٹری سلامت اور نہ کوئی بنگلہ سلامت پانچ سو اٹھاون کلو میٹر فی گھنٹہ کا مطلب تھا کہ گولیوں کی برسات گولیوں کی بوچھاڑ گنجے تو چند بارش کے قدروں میں مرے پڑے ہوتے بال <laughs> بال والوں کے بال بھی اڑ جاتے اور سڑکوں میں ہول ہوتے اور یہ بڑے بڑے ڈھائی سو ممبر یہ زیر و زبر ہوتے کون بیٹھا ہوا ہے جو اس کو کہتا ہے گھٹاؤ گھٹاؤ سپیڈ بریکر ہے ٹھک ٹھک ٹھک بارش کا پانی یوں ٹکرایا یوں ٹکرایا یوں ٹکرایا یوں ٹکرایا اس کی رفتار کو لگاتے لگاتے لگاتے لگاتے جب وہ ہزروں میں ہزروں کے ہزروں کے بندے کے سر پہ گرتی ہے دھرتی پہ گرتی ہے چھت پہ گرتی ہے اور اور وہ اور وہ ممبر پر گرتی ہے مسجد پر گرتی ہے تو ساڑھے پانچ سو کلو میٹر کی رفتار ہوا میں جذب ہو چکی ہے اس کے زمین پر آنے کی رفتار صرف سات آٹھ کلو میٹر فی گھنٹہ ہوتی ہے وما انزل اللہ من من السماء ما اب اس آیت کو سنو انا سبب الماء اسبا تیرے رب نے پانی کو انوکھے انداز میں برسایا ہے کوئی ایسے برسا سکے ساڑھے پانچ سو کلو میٹر ہوا میں گم کر دے سات آٹھ کلو میٹر کی رفتار سے برسائے فم شال پھر اسے نے زمین کو پھاڑا فم بت نافی ہے انبا و قد بن و زیتولا و نخلم و حد اقلبا و فیکم و ابا متم کم یہ علم اللہ نے دیا اے کائنات کے انسانوں بچھی زمین پہ غور کرو بلند آسمان پہ غور کرو تاروں بھری رات پہ غور کرو پکار اٹھو گے ربا ناما خالک باطلا چاند کا حسن دیکھو سورج کی آگ دیکھو مشرق کی سفیدی دیکھو مغرب کی لالی دیکھو شام کو پرندوں کی ڈاریں دیکھو کوئل کا نغمہ سنو بلبل بل کا گیت سنو چڑیا کی چہک سنو سانپ کی پھنکار سنو اقاب کی بلند اڑان دیکھو کرگس کی بلند اڑان دیکھو پتنگے اور پروانے کو اڑتا دیکھو تتلی کو پکڑ کر اس کے پر پر اس کے پر پہ چھپا ہوا پرنٹ دیکھو ناشتے مور کا نخرا دیکھو حسین سینا دیکھو اس کے پروں پر پرنٹ دیکھو اور سمندر کی تہ میں اتر کر حسین و جمیل مچھلیوں حسین و جمیل مچھلیوں کو دیکھو گلاب کو دیکھو کیسے سرخ جوڑے میں چمیلی کو دیکھو کیسی سفید پوشاک میں اس کی مہک دیکھ اس کی مہک دیکھ آم کی مٹھاس دیکھ کریلے کی کڑواہٹ دیکھ کیلے کا تہ بتہ لگنا دیکھ ناریل کا بلند درخت پہ لگنا دیکھ اس میں پانی کا بھرنا دیکھ دودھ کا دہی میں بدلنا دیکھ دہی کا مکھن میں بدلنا دیکھ مکھن کا گھی میں بدلنا دیکھ یہ سارے نظام دیکھ آسمان سے برستی بارش دیکھ پہاڑوں پہ برف کو گرتا دیکھ سورج سے اسے پگھلتا دیکھ پھر ندی اور نالوں کی شکل میں اسے چلتا دیکھ چشموں کا جھرنے دیکھ ان کا ابلنا دیکھ ان کا گرنا دیکھ پانیوں کی آبشاریں دیکھ پانی کی روانی دیکھ ہواؤں کی جولانی دیکھ پہاڑوں کی سختی دیکھ زمین کی کثافت کو دیکھ ہوا کی لطافت کو دیکھ اپنی آنکھوں کے بلب دیکھ چھبیس کروڑ جل بج رہے ہیں اپنے کانوں کو ٹیلی فون دیکھ ایک لاکھ اس کان میں ایک لاکھ اس کان میں جو فوراً میری بات آپ کو سنا رہے ہیں اپنے دل کی دھڑکن دیکھ اپنے زبان کا بول دیکھ اپنے جگر گردے کا نظام دیکھ سر سے لے کر پاؤں تک رب کی کاریگری دیکھ اور قدرت دیکھ اور تخلیق دیکھ یہ سب کچھ دیکھ اب تجھے اللہ کا یقین نہیں آیا کہ اللہ ہے اللہ ہے اللہ ہے تو مجھے کیوں بنایا کیوں بنایا ناشنے گانے کمانے کھانے کیوں بنایا کیوں بنایا کس لیے یہاں بھی آ کر انسانی علم چپ ہو جاتا ہے انسانی علم چپ ہو جاتا ہے ہائے ہائے یہاں بھی میرا اللہ ہی بولا او میرے بندے بنایا تو تجھے اپنے لیے تھا پر تو اپنا ہی پجاری بن بیٹھا ایک بڑے زمانے کے بعد حدیث یاد ہے انی ول جن ول ان سفی نب ان عظیم وہ دیکھو دیکھو یہ جن اور انسان میرے ساتھ کیا کرتے ہیں دیکھو دیکھو یہ کیا کرتے ہیں اخلق و عبد غیری پیدا میں نے کیا اور میری ماننے کی بجائے اوروں کی مانتے ہیں پیدا میں نے کیا اور مانتے کسی اور کی ہیں ارزق و یشکر و سوائی رسک میں دیتا ہوں شکر کسی اور کا ادا کرتے ہیں فی لم خیری الی العباد نازل وشرهم الی ساعد میری رحمتیں ان پہ روز اترتی ہیں ان کے کالی رات کی طرح کالے گنا روز میں دیکھتا ہوں سارا دن میری نافرمانی کر کے کبھی گانے سن کبھی کسی کی بیوٹی کو دیکھ کبھی ناچ کبھی گانا کبھی سود کبھی جھوٹ کبھی زنا کبھی جوا کبھی شراب کبھی دھوکا کبھی فریب کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی ماں کو کبھی باپ کو کبھی بھائی کو کبھی کس سے لڑ کبھی کس سے لڑ جو رات آتی ہے سارے دن کے گناہ دے کر اکل اہم فی جیم میں اس کو چپ کر کے آرام کی نیند سلا دیتا ہوں لم یا سونی جیسے سارا دن میرا کوئی ایک نافرمانی کا کام بھی نہ کیا ہو اور جب دن چڑھتا ہے تو اسے اٹھا دیتا ہوں جب رات آتی ہے اسے سلا دیتا ہوں اور ایسے سلاتا ہوں جیسے کوئی ایک بھی نافرمانی نہ کی ہو ہاں اجازت دے ہم چڑھ جائیں میرا اللہ کہتا ہے چپ کرو میں اس کی توبہ کا انتظار کر رہا ہوں کبھی تو توبہ کرے گا کبھی تو توبہ کرے گا وہ اللہ ہے وہ اللہ ہے وہ وحدہ لا شریک ہے وہ الملک القدوس ہے وہ اللہ ہے وہ السلام المومن ہے وہی اللہ اللہ ہے وہی اللہ اللہ العزیز الجبار ہے المتکبر ہے وہ اللہ الخالق الباری ہے وہی اللہ المصور الغفار ہے وہی اللہ الوہاب ہے وہی اللہ رزاق الفتاح ہے وہی اللہ الوہاب ہے وہی اللہ مالک ملک مقتدر ہے وہی اللہ حلیم غفور شکور ہے وہی اللہ حسیب جلیل علی کبیر ہے وہی اللہ مجیب باعث شہید الحق ہے وہی اللہ وکیل قوی متین ہے وہی اللہ حمید موسی مبدی ہے وہی اللہ محی ممیت ہے وہی اللہ واجد اور ماجد ہے وہی اللہ واحد اور احد ہے وہی اللہ سمد اور قادر ہے وہی اللہ مقتدر مقدم ہے وہی اللہ مؤخر وہ اللہ اول وہ آخر وہ ظاہر وہ باطن وہی میرا اللہ ہے وہ باطن وہ والی وہ متعال وہ بر وطباب ومنتقم وعفو الرؤوف ومالك الملك وذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور جل جلاله صفات كمالك وحده لا شريك ذات من اکیلا صفات من اکیلا قدرة من اکیلا شهنشاه من اکیلا ملك من اکیلا جبروت من اکیلا حيبة من اکیلا علم من علم لا لام لامحدود قدرت میں لامحدود خزانوں میں لامحدود سلطانی میں لامحدود کبریائی میں لامحدود عطا میں لامحدود رحمت میں لامحدود دین میں لامحدود پکڑ میں لامحدود عطا میں لامحدود اور دینے پہ آئے اپنے خزانوں کے دروازے کھولے سارا جگ لے جائے اس کے خزانوں میں قطرے کے برابر کمی نہ ہوئے پکڑنے پہ آئے تو ان نبت شرب بے کل شدید پکڑے تو کوئی چھڑائے نہیں نہیں وہ چھڑائے تو کوئی پکڑے نہیں وہ دے دے تو کوئی لے نہ سکے وہ لے لے تو کوئی دے نہ سکے ما یفت اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده ان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو من يرد قد خير فلا راد لفضله میرے بھائیو یہ اللہ خالق یہ اللہ خالق یہ اللہ جو چاند کی کرنوں سے پیغام دیتا ہوں جو سورج کی شان سے پیغام دیتا ہوں جو جو چاند جو تاروں کی جھل ملا ہٹ میں پیغام پہنچاتا ہے میں ہوں جو بلند بالا برف چوٹیوں کے بلند چوٹیوں اس کے ذریعے سے پیغام سناتا ہے تیرا رب ہے جو کھلے پھولوں کے ذریعے سے پیغام پہنچاتا ہے چلتی ندیوں کے ذریعے سے اٹھتے بالدوں کے ذریعے سے گھومتی ہواؤں کے ذریعے سے ماں کی چھاتی سے دودھ کے چشموں کے ابلوں کے ذریعے سے باہر و بر کی حکومت کے ذریعے سے یہ کہتا ہے ہوں اے حضروں والو میں ہوں میری مان لو میری مان لو میں اللہ تمہارا رب تمہارا خالق تمہاری ماں ایسی شفیق نہیں جیسے رب شفیق ہے تو میرے بھائی بچوں کائنات کو سوال کا جواب نہ ملا ہمیں جواب ملا کہ اللہ ہے اللہ ہے او بھائیو کیوں پیدا کیا کہ میری پوجا کر لو او مجھے راضی کر لو او مجھے اپنا بنا لو یا بنا آدم لکا محبن فبحق کی علیہ کا کل محبا اور میرے بندے میں تم سے پیار کرتا ہوں تجھے میری قسم تو بھی تو مجھ سے پیار کر ایسا بادشاہ کوئی دنیا میں پاؤ گے جو رایا کے پیچھے پیچھے پھرے اور ان سے محبت کرے اور ان کی خبر گیری کرے رات کو بھی جاگے دن کو بھی جاگے صبح بھی جاگے شام بھی جاگے اکیلا آئے تو سنے دس آئے تو سنے سو آئے تو سنے ہزار آئے تو سنے کروڑ آئے تو سنے ہر زبان والے آئے تو سنے ہے کوئی ہے نہیں نہیں وہ اللہ اولکم آخرکم انسکم جنکم حیکم میتکم رتبکم یابسکم صغیرکم کبیرکم ذکرکم انساکم میرے بندو جن و انس انسان کٹھے ہو جاؤ جنات کٹھے ہو جاؤ چھوٹے بھی آ جاؤ بڑے بھی آ جاؤ مرد بھی آ جاؤ عورت بھی آ جاؤ خشک بھی آ جاؤ بھی آ جاؤ بوڑھے بھی آ جاؤ جوان بھی آ جاؤ پچھلے بھی آ جاؤ اگلے بھی آ جاؤ بارہ قسمیں آ جاؤ کھڑے ہو گئے ہو گئے بولو بولو باری باری باری باری بولنا شروع کیا تو میری باری تو ایک لاکھ سال کے بعد آئے گی نہیں نہیں نہیں میرے بندو کٹھے بولو یا اللہ تیری زبان تو عربی تو میں تو پنجابی میں بولوں گا کب بول میرا بندہ ہندی بول سندھی بول فرانسیسی بول سنسکرت بول اردو بول انگریزی بول عربی بول فارسی بول پنجابی بول بلوچی بول بروہی بول پٹھانی بول بول بول ہر زبان میں بول اکٹھے بولو مرد بھی عورت بھی چھوٹے بھی بڑے بھی جن بھی انسان بھی چھوٹے بھی بڑے بھی عورتیں بھی گونگے بھی بولو گونگے بھی بولو اپنے اشاروں سے بولو تیرا رب کیسا رب ہے کھرا کھڑب انسان جنات اکٹھے بولیں گے اللہ سب کی الگ الگ سن کے سمجھ جائے گا اور سب کا چاہا سب کو دے جائے گا اور اس کے خزانوں میں کچرے کے برابر کمی نہ آئے گی اس اللہ کی پوجا کر لو تبلیغ کا کام کوئی جماعت نہیں کوئی فرقہ نہیں کوئی مسلک نہیں تبلیغ کا کام اللہ سے صلح کرنے کا کام ہے بھائیو آ جاؤ آ جاؤ مدت ہو یا یار کو مہمان کیے ہوئے عرصہ گزرا اللہ سے یاری لگائے ہوئے کبھی ہم بھی تم میں بھی چاہ تھی کبھی ہم بھی تم میں بھی راہ تھی کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا ارے ظالم تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو مجھے بھول گیا ہے میرا رب میرا رب مجھے نہیں بھولا ماں باپ اولاد کو نہیں بھولا کرتے ہمیشہ اولادیں ماں باپ کو بھولا کرتی ہیں ماں باپ نہیں دھکے دیا کرتے اولاد اولادیں ہی ماں باپ کو تھکے دیا کرتی ہیں میرے بھائیوں میرے رب کی قسم میرا اللہ میری ماں سے کروڑوں گنا زیادہ مجھ سے پیار کرتا ہے میری ماں مجھے کیا پیار دے گی جو میرا اللہ مجھے پیار دیتا ہے میرا باپ میرے اوپر کیا سایہ کرے گا جو میرا اللہ مجھ پہ سایہ کرتا ہے او میرے بھائیو ایسے رب کے ہم گناگار ہو گئے ایسے رب کے نافرمان فرمان ہو گئے جس نے دیکھا نظریں آوارہ ہو گئی پھر بھی چمکنے کا حکم دیتا رہا جس نے دیکھا کان گانے سننے کے عادی ہو گئے وہ پھر بھی سننے کا کانوں کو حکم دیتا رہا جس نے دیکھا زبان گالی کی عادی ہو گئی وہ پھر بھی بولنے کا حکم دیتا رہا جس نے دیکھا کہ نوجوان آوارہ ہو گئے اس نے پھر بھی جوانی کے اوپر فالجن گرایا اور کوڑ نہ گرایا اور طاقت کو سلب نہ کیا اس نے دیکھا ہاتھ ظالم ہو چکے ہیں پر اس نے ہاتھوں کو کاٹا نہیں اس نے دیکھا پاؤں عیاشی کو جا رہے ہیں پر اس نے کبھی پاؤں توڑے نہیں اس نے دیکھا محفل موسیقی ہے اس نے زمین کو پھٹنے دیا ہائے ہائے میں کیسے بتاؤں کیا بتاؤں جب ایک عورت گھنگرو باندھ کے اسٹیج پر آتی ہے اور وہ چھن چھن سے اپنے پاؤں کو ہلاتی ہے تو اگر یہ جہان اگر یہ جہان اگر یہ جہان جزا سزا کا ہوتا اسی وقت زمین پھٹ جاتی گانے والے بھی دھنستے سننے والے بھی دھنستے یہ بینڈ باجے والے بھی دھنستے اور یہ ساؤنڈ والے بھی اسی میں دھنستے اور یہ زمین برابر ہو جاتی پر میرا اللہ ہے کہتا اچھا کوئی نہیں میرا بندہ کل تو توبہ کر لے ہم انتظار میں ہیں تو پرسوں توبہ کر ہم انتظار میں ہیں تو جوانی ڈھل گئی آج توبہ کر ہم انتظار میں ہیں تو بوڑھا ہو گیا تو توبہ کر ہم انتظار میں ہیں تیرے دانت ٹوٹے میں نے در نہ بند کیا تیرے کان بند ہوئے میں نے در نہ بند کیا تیری آنکھوں نے تیرا ساتھ چھوڑا میں نے در نہ بند کیا تیری اولاد تیری موت کی دعائیں مانگنے لگی بڈھا مر جائے سر سے اترے پر میں اس روز بھی تیرے انتظار میں رہا کبھی تو توبہ کرے گا کبھی تو توبہ کرے گا جوانی ڈھل گئی چلو بڑھاپا سہی بڑھاپا ڈھل گیا چلو معذوری صحیح ارے تو معذوری میں بھی کہہ دیتا نا یا اللہ میری توبہ تو میں تجھے بے قرار ماں کی طرح آگے بڑھ کے گلے سے لگا لیتا تجھے سینے سے چمٹا لیتا آئے ہائے وکان اللہ شاکرن کرن علیما لاؤ میرے جیسا کوئی قدردان لاؤ میرے جیسا کوئی قدردان باپ بیٹے میں لڑائی باپ بیٹے میں لڑائی ماں بیٹے میں لڑائی جننے والی ماں بھی ایک دن تنگ آ کے کہتی ہے دفع ہو جا نظروں سے دور ہو جا پشت سے نکلا ہوا نطفہ ہے باپ کی باپ کہتا ہے نکل جا میرے گھر سے نکل جا ہاں جہاں آ کر جذبات ٹکراتے ہیں وہاں ہر کوئی پھر اپنی ذات کی پوجا کرتا ہے ایک میرا اللہ ہی تو ہے ایک میرا اللہ ہی تو ہے جو آخری دم تک انتظار کرتا ہے آ جا آ جا آ جا پنا میرے دامن میں ملے گی جاؤ تیرے رسے لمبے ہیں کبھی تو لوٹا کبھی تو لوٹا کبھی تو لوٹا کہیں چین نہ ملے گا کہیں امن نہ ملے گا کہیں سکون نہ ملے گا سوائے اللہ کی یاد کے اللہ کی محبت کے اللہ کے تعلق کے اس کے در پہ جھک جانے کے سوا مجھے میرے رب کی قسم جاؤ موسیقی کی دنیا میں ڈوب کے دیکھو ارے دنیا سب سے بڑا پاکستان کا گلوکار جنید جمشید جب اپنے گانے کے عروج پر تھا انیس سو ستانوے میں مجھے ملا مجھ سے کہنے لگا ایک نوجوان جن لذتوں کے خواب دیکھتا ہے جن صورتوں مورتوں سے خوابوں میں عشق کرتا ہے وہ مجھے زندگی میں حاصل ہیں میرے دائیں بائیں زندگی رقص کر رہی ہے حسن میرے دائیں بائیں رقص کر رہا ہے لیکن لیکن میرے اندر میں اندھیرا ہے میں وہ کشتی ہوں جس کی کوئی منزل نہیں میں وہ کشتی ہوں جس کا کوئی گھاٹ نہیں یہ کیوں ہے وہ اسے کہنے کا یہ کیوں ہے یہ کیوں ہے میں نے کہا میرے عزیز اس دل پہ میرے اللہ کا پہرا ہے یہاں نہ عورت جا سکتی ہے نہ موسیقی جا سکتی ہے نہ مال جا سکتا ہے نہ دھن دولت جا سکتے ہیں یہ دل کے کان پیسے کی کھنک نہیں سنتے دل کی آنکھیں پیسے کی چمک نہیں دیکھتی دل کی آنکھیں کسی کے حسن سے اثر نہیں لیتی دل کی آنکھوں کو وادی دامن کوسار مرغزار چشمے ندیاں نالے جھرنے آبشارے موسیقی کی دھنے اللہ کی قسم یہ دل ان ساری چیزوں سے نا آشنا ہے اسے صرف اللہ چاہیے اللہ چاہیے اللہ چاہیے جس دن دل میں اللہ کو بٹھا لو گے تیری کشتی کو ساحل ملے گا تیری کشتی کو گھاٹ ملے گا تیرے اندھیرے کو اجالے ملیں گے تیری زندگی کو منزل ملے گی آج کا نوجوان یہ سمجھتا ہے شاید موسیقی سے دل بہل جائے گا مال کی چمک سے دل بہل جائے گا شاید مورت اور سورج سے دل بہل جائے گا یہ مٹی کی صورتیں یہ دھوکے کا گھر یہ مچھر کا پر یہ مکڑی کا جالا یہ فنا کی جھونک یہ فنا کا گھاٹ جاؤ ٹوٹی قبریں دیکھو حسن کے انجام دیکھو چڑھتا سورج نہ دیکھو مغرب میں ڈوبتا سورج دیکھو جوانیاں نہ دیکھو بڑھاپے کے چھڑیاں اور تانے بانے دیکھو گانے نہ سنو رونے والیوں کے بین سنو بلند و بالا گھر نہ دیکھو ٹوٹی قبریں دیکھو ٹوٹے قبریں دیکھو اٹھتے جنازے دیکھو چلتی باراتے نہ دیکھو سیاستدانوں کے جل سے جلوس نہ دیکھو یہ خود بھی اندھے ان کے لیے زندہ باد کرنے والے بھی اندھے ان قریب خوفناک خوفناک قبر کا منہ کھلے گا اور اس وقت ان کو یاد آئے گا ہائے ہائے ہائے میں کیا کر بیٹھا پر آج کی ہائے کسی کام کی نہیں ارے اس وقت میں تیری آنکھوں سے ایک آنسو ٹپک گیا جو مکھی کے سر کے برابر بھی کیوں نہ ہو تو تیرے ہزاروں برس کے گناہ اللہ دھو کے پاک کر دے گا میں نے کہا میرے عزیز تو جہاں تلاش کرتا ہے وہاں یہ سودا ملتا نہیں جہاں ملتا ہے وہاں تو آتا نہیں تو کام کیسے بنے گا درد دائیں گھٹنے میں ہے دوا بائیں گھٹنے پہ لگ رہی درد اپنی جگہ پہ دوا اپنی جگہ پہ مرض بڑھتا گیا جو جو دوا کی اب اللہ نے اس کو ستانوے اور دو ہزار تین میں جا کر اللہ نے اس کو استقامت دی اور وہ بدلا اور داڑھی رکھی اور مجھ سے بڑی داڑھی مجھ سے بڑی پگڑی تم لوگوں نے اسے بہت سونے ناشتے دیکھا ہوگا میں نے اس نوجوان کو رات کو بچے کی طرف تڑپ تڑپ کے روتے دیکھا ہے کہ یا اللہ میں کیا کر بیٹھا یا اللہ میں کیا کر بیٹھا میں نے کتنوں کو گمراہ کیا وہ ایسا رویا کہ میں بھی رو پڑا اس کو رونا دیکھ کر اگر ان چیزوں میں چین و سکون ہوتا تو یوں دنیا برباد نہ ہوتی یوں دنیا میرے بھائیوں یوں دنیا کے سینے وہ ویران نہ ہوتے دل کالے نہ ہوتے آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ اللہ پکار رہا ہے یا